ہم جیلوں سے ڈرنے والے مسلمان نہیں ہیں جیلوں میں انبیاء گئے ہیں اگر ہم بھی چلے گئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یاد رکھنا ہم صرف اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کے تحفظ کے لیے کہ یہ ملک اسلام کی چھاونی ہے نرم بات کرتے ہیں نرم پالیسی رکھتے ہیں سیاسی انداز اختیار کرتے ہیں اخلاقی انداز اختیار کرتے ہیں ہماری جنگ دنیا بھر کے کافروں سے ہے آسمان تو بھی سن لینا زمین گواہ ہے نا میں قرآن پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں امریکہ آ جائے اسرائیل آ جائے انڈیا آ جائے کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو مسلمان کے سامنے میدان جنگ میں ٹھہر سکتا ہو ہر جگہ کافروں کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے ہر جگہ مسلمان جیت رہا ہے لیکن اپنے مسلمان کافروں کے ہم نوا بن جائیں اپنے مسلمان کافروں کے باڈی گارڈ بن جائے تمہارے اوپر کاش تمہاری ماں نے تمہیں دکھانا ہوتا تم محمد عربی کے غلام ہو کے کافروں کے باڈی گارڈ بنتے ہو